السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरी आवाज आ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ہم نے یقیناً ہلاک کرا ان قوم کو جنہوں نے تم سے پہلے ظلم کرا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا اور ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح بینات لے کے واضح دلائل لے کے وما كانوا ليؤمنوا اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے كذلك نجزي القوم المجرمين اور ہم اسی طرح مجرم قوم مجرم قوم کو جزا دیتے ہیں ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم اور اس کے بعد ہم نے تم لوگوں کو خلیف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوسف بھائی آپ تھوڑا سا ترجمہ ذرا غلط کر گئے ہیں ولقت اہلک نل قرون امن قبل کم لما ظالم آپ نے ترجمہ کیا ہم نے تم سے پہلے زمانوں کو ہلاک کیا جنہوں نے ظلم کیا پہلے ظلم کیا اس طرح کا آپ نے ترجمہ کیا ہے لیکن ترجمہ بنتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے زمانوں کو ہلاک کیا لما ظالم جب انہوں نے ظلم کیا لما جب لما ظالم جب انہوں نے ظلم کیا تو اس وقت ہم نے ان زمانوں کو ہلاک کیا ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھیں پھر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم اور ہم نے یقینا ہلاک ہلاک کرا ان قوم کو جو تم سے پہلے تھی لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کرا وجاءتهم رسلهم بالبينات اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے بینات لے کے وما کانو لیؤمنو اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے کہ ہم کو جو جو جرم کرتی ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدیم اور ہم نے پھر اس کے بعد ان لوگوں کو خلیفہ بنایا زمین پر لننظر کیف تعملون کہ ہم دیکھیں تم لوگ کیا کرتے ہو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات اور جب ہماری آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں قال الذين لا يرجون لقاء نفس بقرآن غير هذا أو بدل تو کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی لاؤ ہمارے پاس قرآن اس کے علاوہ اور یا تو اس کے اندر تبدیل کرو قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي کہہ دیجئے کہ میرے لیے نہیں ہے کہ رب بھی آجا بے نازیم کی ان کہ میں ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب یوم عظیم اس عذاب کی جو قیامت کے دن دن میں ہوگا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا به کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم تم لوگوں لوگوں کو کو نہیں پڑھتا ولا به نہ بتاتا فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون اور کیا نہیں فقت لبی تو من قبله اور میں نے بتائی تھی تم لوگوں کے ساتھ اس کے پہلے عمر افلا تاخلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں فمن اظلم ممن افترا علی اللہ قدیبا او کذب بآیاتی انہو لا یفلح المجرمون فمن پھر کون ازلام زیادہ ظالم ہے ممن اس بندے سے جس نے افطرا باندھا اللہ اللہ پر قریباً جھوٹ او یا کدابا اس نے جٹلایا بھی آیاتی ہی اس کی آیات کو انہو یقیناً حقیقت یہ ہے لا یفلعو نہیں فلاح پاتے نہیں کامیاب ہوتے المجرمون مجرم ویعبدونا اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما اس چیز کی جو لا یضرہم نہیں نقصان دیتی ان کو ولا ینفعہم اور نہیں نفع دیتی ان کو وہ قلنا اور وہ کہتے ہیں ہا اولا یہ شفا اونا ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں قل کہہ دیجیے نب اون اللہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بیما اس چیز کی لا یا علم السماواتی جو نہیں جانتا آسمانوں میں ولا فل الارضی اور نہ زمین میں سبحانہ وہ پاک ہے و تعالی اور بلند ہے اما اس چیز سے جو یشریکون وہ شریک بناتے ہیں و ماں کان اناسو و ماں اور نہیں کانا تھے اناسو لوگ اللہ مگر امتن امت واحد ایک فخ تو انہوں نے اختلاف کیا ولولا اور اگر نہ کلیماتن کلمہ سبقت طے شدہ ہوتا سبقت لے جاتا میں ربی کا تیرے رب کی طرف سے لقوزیہ بینا ہوں البتہ ضرور فیصلہ کر دیا جاتا بینا ہوں ان کے درمیان فی ماں اس بات کے بارے میں اس چیز کے بارے میں فی ہی یک جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں لا کیوں نہیں ان ضلع نازل کی گئی علیہ اس کی طرف اس پر آیتن کوئی نشانی ربی ہی اس کے رب کی طرف سے فقل پس کہہ دیجئے دیجیے ملغیب بے شک غیب صرف اور صرف للہ اللہ کے لیے ہے فن تاز پس تم انتظار کرو انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فمن ادلم بس کون زیادہ ظالم ہے ممن اس آدمی سے افطرا جس نے باندھا اللہ اللہ پر قاضے بن جھوٹ او کدبا یا جٹلایا بھی آیاتی ہی اس کی آیات کو ان حقیقت یہ ہے کہ لا يفلحو نہیں فلاح پاتے المجرمون مجرم و یا اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما اس چیز کی لا درحم جو نہیں ضرر دیتی ان کو ولا نفام اور نہ نفع دیتی ہے وقبول اور وہ کہتے ہیں ہا اولائی یہ لوگ شفا ہمارے سفارشی ہیں ان اللہ اللہ کے ہاں کل کہہ دیجیے اتنب اون اللہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بیما اس چیز کی لا یا جسے وہ نہیں جانتا پھر سماواتی آسمانوں میں ولا فی الارضی اور نہ زمین میں سبحانہ ہو وہ پاک ہے و تعلیٰ اور بلند ہے اما اس چیز سے جو یشریکون وہ شریک بناتے ہیں وما کان ناسو اور نہیں تھے لوگ اللہ امتن واحد مگر ایک ہی امت فخو تو انہوں نے اختلاف کیا وہ جدا جدا ہو گئے لا کلیمتن اگر بات نہ ہوتی سابقت مر ربی کا تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ لقوزی یا ہم تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان فی ماں اس چیز کے بارے میں فی ہی یکتالیف جس میں وہ اختراف کرتے ہیں ویقولون اور وہ کہتے ہیں لو لا انزلا کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی آیت کوئی نشانی مر ربی ہی اس کے رب کی طرف سے فقل پس کہہ دیجئے انم الغیبو بے شک غیب تو صرف للہ ہی اللہ ہی کے لیے ہے فن پس تم انتظار کرو انی بے شک میں معاکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں جی، یہ ترجمت القرآن کا آج کا درس ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے یہ دو کو مکمل ہو گئے آپ کے